بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل واحل تمب السانی یفقہ قولی نو نومبر دو ہزار چودہ آج کا ٹاپک ہے سیلف کریکشن یعنی اصلاح خیش دیکھیے سیلف کریکشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس آدمی کے اندر سیلف کریکشن کا مزاج نہ ہو وہ بہت بڑی تباہی میں مبتلا ہو سکتا ہے دیکھیے بات کیا ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو لونگ کریچر کہا جاتا ہے زندہ اشیاء تو لونگ کریچر میں ایک صفت ہوتی ہے گرو کرنے کی جیسے پتھر ہے وہ گرو نہیں کرتا لیونگ کریچر گرو کرتی ہے جیسے پیڑ ہے اینیمل ہے انسان ہے یہ گرو کرتے ہیں تو یہ گرو کرنے کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے ایک اور پرابلم پیدا ہوتا ہے کیونکہ انچیکڈ گروتھ پرابلم بن جاتا ہے انچیکڈ گروتھ پرابلم بن جاتا ہے جیسے آپ دیکھیے پیڑ لگائے جاتے ہیں تو ان میں کاٹ چھانٹ کی آتی ہے جو کہتے ہیں to prune P R U N E تو پروننگ پروسیس انٹرگرل پارٹ ہے لونگ کریچر کا انچیکڈ گروتھ اگر ہوگا تو وہ پرابلم بن جائے گا اس وجہ سے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹوننگ پروسیس چلا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ پیڑوں کو کاٹ چھاٹ کرتا ہے مالی کاٹ چھاٹ کر کے ان کے گروتھ کو بہت ہی رائٹ وے میں چلنے کا کوشش کرتا ہے اسی طرح سے انسان میں بھی ہے انسان میں بھی جو گروتھ ہے کئی اعتبار کہتا ہے کہ اس کو چیک کیا جائے مثلا دیکھیے نیل ہے ناخن آپ کاٹتے رہتے ہیں اگر آپ نہ کاٹیں تو عجیب سا ہو جائے گا بال بھی آپ کاٹتے رہتے ہیں یہ سب پروننگ پروسیس ہے یعنی کاٹ چھانٹ کا طریقہ تو دیکھیے پروننگ پروسیس دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہے فزیکل پروننگ ایک ہے سائیکولوجیکل پروننگ کیونکہ انسان باڈی ہے اور مائنڈ ہے تو ایک ہے فزیکل پروننگ اور ایک ہے سائیکولوجیکل پروننگ تو آپ جب اپنا نیل کاٹتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں دیٹ از فزیکل پروننگ اس طرح سے ضرورت ہوتی ہے سائیکولوجیکل پروننگ کی یعنی آپ کے خیالات آپ کی کریکٹر آپ کے عادتیں اگر ان چیکڈ رہیں تو وہ بہت سیریس پرابلم بن جائے گا اس سے ضرورت ہوتی ہے سائکولوجیکل پروننگ کی یہاں میں آپ کو قرآن کی ایک آیت یاد دلاتا ہوں دیکھیے سورہ سورہ النساء آیت سترہ یعنی سیونٹین میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں صبح یا من قریب تو ان کی توبہ قول ہو جاتی ہے یعنی غلطی کرنے کے بعد جلد توبہ ان یعنی اسپیڈی توبہ اسپیڈی ریپینٹینس یا اسپیڈی ریٹرن تو جو لوگ نادانی سے غلطی کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد وہ جلد ہی توبہ کرتے ہیں یعنی اسپیڈی ریپینٹنس یا اسپیڈی ریٹرن کا ثبوت دیتے ہیں تو اللہ ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے اس میں یہ بات اپنے آپ امپلسٹ ہے کہ توبہ قریب کا معاملہ اس سے الگ ہے توبہ قریب کا معاملہ اور توبہ بعید کا معاملہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہے توبہ قریب کے معافی کا تو قرآن میں اعلان کیا گیا ہے لیکن توبہ بعید جو ہے یہ بہت ہی رسکی توبہ ہے بہت رسکی ہے تو یہ میں بہت دنوں سے سوچتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے توبہ قریب تو اس کو میں نے سمجھا سائیکالوجی کے مطالعے سے یہ بہت زیادہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہے اور یہ وہی مسئلہ ہے جس کو میں نے کہا کہ پروننگ پروسیس اس کا تعلق سائیکولوجیکل پروننگ سے دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک غلطی کریں اور اس غلطی کو جلدی سے ریپینٹ نہ کریں تو وہ کیا ہوگا وہ دھیرے دھیرے کنڈیشننگ کے پروسیس شروع ہو جائے گا اس غلطی میں آپ کنڈیشن ہو جائیں گے اور جب کوئی آدمی کسی غلطی میں کنڈیشنڈ ہو جائے تو پھر اصلاح بہت ہی ڈفیکلٹ ہو جاتی تو توبہ قریب جو ہے بہت ہی فل یہاں پر ہے اگر تم اسپیڈی توبہ نہیں کرو گے توبہ میں ڈیلے کرو گے تو پھر کیا ہوگا لا آف نیچر کے مطابق کنڈیشن شروع ہو جائے گی کنڈیشن ایک پروسیس ہے نیچرل پروسیس وہ بہرحال اپنا کام کرتا ہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں پھر بھی کنڈیشن کا پروسیس اپنا کام کرے گا تو اگر آدمی غلطی کرنے کے بعد جلد اس کو انتباہ نہ ہو اور وہ اسی میں پھنسا رہے تو کیا ہوگا اس کا کیس کنڈیشننگ کا کیس بن جائے گا اور پھر اس آپ بہت ہی مشکل ہو جائے گی اس لیے تو بات ہے یہ ایک وارننگ ہے گویا صبئی قریب آج اور نسان میں کہ غلطی تو انسان کرتا ہے ٹور از ہیومن غلطی انسان سے ہوتی ہے السانوں مرکب مر خطۂ نسان تو غلطی تو انسان سے ہوتی ہے لیکن کیا چیز چاہیے کہ غلطی کرنے کے بعد جلد آپ کو انتباہ ہو جلد آپ کا زمین چونک اٹھے اور جلد آپ توبہ کریں یعنی مطلب اس کا اس کی اصلاح کریں اگر آپ توبہ قریب نہیں کرتے ہیں تو ایک رسک لے رہے ہیں اس بات کا رسک کہ وہ غلطی آپ کی کنڈیشنی میں شامل ہو جائے اور پھر اصلاح کرنا نامکن ہو جائے اس پر مزید غور کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر غلطی کا آغاز بہت ہی چھوٹے بگننگ سے ہوتا ہے چھوٹے بگننگ سے مثلا الکوہل ہے شروع میں آدمی ایک آدھ گھونٹ پیتا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے ایسا نہیں کہ پہلے دن وہ آدھی بن جائے ایسا نہیں ہوتا یا سگریٹ ہے پہلے دن وہ سگریٹ کا آدھی نہیں بن جاتا اور معاملہ صرف سگریٹ اور الکوہل کا نہیں ہے زندگی میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا آدمی عادی بن جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ فساد پیدا ہو جاتا کسی بھی چیز کا عادی بن جائے آپ مسئن ٹیسٹی فوڈ کے آپ بن جائے تو اس میں بہت سے پرابلم آئیں گے آپ پارٹیز کے عادی بن جائیں تب بھی آپ کے لیے بہت سے پرابلم آئیں گے ہوا کلچر کے عادی بن جائیں تب بھی بہت زیادہ نقصان اس کا سامنے آئے گا آپ کو تو ایک ہی چیز نہیں ہے صرف الکوہل کی بات نہیں ہے بے شمار چیزیں ہیں جو آدمی کی عادت بن جائے تو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں ریسنٹلی ایک عجیب غریب کیس میرے سامنے آیا دیکھیے بہت مشہور برٹش فلاسفر ہے لارڈ بارٹرن رسل بہت زیادہ ویل نون ہے تو اس نے اپنی بایوگرافی لکھی ہے اس بایوگرافی کے آخر میں وہ لکھتا ہے کہ میں زندگی میں پڑھتا رہا یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک تو پڑھتا ہی رہا میں اور بہت زیادہ پڑھا تو اس نے لکھا ہے کہ آخر میں پڑھنا میرے لیے یعنی اسٹڈی اسٹڈی میری ہیبٹ بن گئی تھی ہیبٹ یعنی ایز بطور ہیبٹ کے پڑھتا تھا پھر اسی پہ وہ لکھتا ہے کہ میں آخر عمر کو پہنچ چکا ہوں but I don't know what is the purpose of life I am living in frustration اب غور کیجیے کہ جو آدمی ساری زندگی پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے اس کو یہ پتا نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو کیوں وہ پڑھتا تھا ہیبٹ کے طور پر جب آپ کوئی کام ہیبٹ کے طور پر پڑھیں تو آپ کا تھنکنگ پروسیس اسٹاپ ہو جاتا ہے آپ کوئی بھی چیز آپ ہوا کلچر آپ کی ہیبٹ بن جائے ٹیسٹی فوڈ آپ کی ہیبٹ بن جائے پالٹکس آپ کی ہیبٹ بن جائے کوئی بھی چیز مشاعرہ آپ کی ہیبٹ بن جائے تو اس وقت جب کہ آپ اس ہیبٹ میں مشغول ہوں گے اس وقت آپ کا تھنکنگ پراس رکا رہے گا یعنی ہیبٹ کے زور پر کریں گے آپ نہ کہ تھنکنگ کے زور پر یہی یہ ساتھ ہوا بڑ آؤٹ آف ہیبٹ پڑتا رہا لیکن تھنکنگ پروسیس اسی نسبت سے ڈیولپ نہیں ہوا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ پر لائف کیا ہے کیسی عجیب بات ہے کیسی عجیب بات ہے تو ہیبٹ جو ہے تھنکنگ پروسیس کو کل کر دیتی ہے کسی بھی چیز کی ہیبٹ بن جائے آپ کو پتہ اڑانے کی ہیبٹ بن جائے آپ کو آپ کو باتیں کرنے کی ہیبٹ بن جائے تاش کھیلنے کی ہیبٹ بن جائے ٹیسٹی فوڈ کی ہیبٹ بن جائے کوئی بھی ہیبٹ پولیٹیکل باتوں کی ہیبٹ بن جائے تو اس وقت جب کہ آپ اس ہیبٹ میں مشغول ہوں گے آپ کا تھنکنگ پروسیس رکا رہے گا یہی ہوا برسر کے ساتھ تھنکنگ پروسیس یعنی وہ اسٹڈی تو کرتا رہا لیکن اس کا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ اسی نسبت سے اس نے کام نہیں کیا تو اس معاملے پر مزید غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ اس کے چار فیزز ہیں اس معاملے کے چار فیزز ہیں دیکھیے آدمی جب کسی کام میں مبتلا ہوتا ہے تو پہلے ایک ٹیسٹ کے طور پر وہ ایسا کرتا ہے چاہے ٹیسٹی فوڈ ہو چاہے الکوہل ہو یا پالٹکس ہو یا ہوا کلچر ہو یا باتیں بنانا یہ بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے باتیں بنانے کی جب دیکھو باتیں بنائیں گے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ باتیں بنانے کی عادت ہو گئی اب وہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو باتیں بناتے تو دیکھیے کوئی بھی کام اس قسم کا اس میں آپ کو شروع میں ایک ٹیسٹ ملے گا ایک ٹیسٹ تو یہ پہلا درجہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہاں آپ اس کو چیک کریں جب آپ کسی چیز میں ٹیسٹ ملنے لگے ٹیسٹ ملنے لگے تو اس کو چیک کریں آپ کیونکہ ٹیسٹ آپ کو اگر ٹیسٹ ملنے لگا تو اس کو کہ ہیبٹ کا دائرہ شروع ہو گیا ہیبٹ کا دائرہ شروع ہو گیا میں اپنی زندگی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کسدر اس لیے چھوڑا کہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں مجھے ٹیسٹ ملنے لگا ہے ٹیسٹ تو چھوڑا اس کو بنے کیونکہ اگر میں ٹیسٹ کو فالو کرتا ہوں دھیرے دھیرے وہ ہیبٹ بن جاتی تو first comes taste then comes habit then comes addiction اور اس کے بعد کیا ہے پوائنٹ آف ڈور ریٹرن ہر معاملے میں چار فیزز ہیں چار فیزز ہیں تو بیشتر لوگ کسی نے کسی چیز کی عادی ہو کر دے گزارتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز لوگ سمجھتے ہیں کہ جو الکوہل لیتا ہو یا سگریٹ پیتا ہو وہی عادی ہے نہیں ہر چیز کی عادت پڑ جاتی کوئی بھی عادت جو آپ کو آپ کے ٹائم کو سالو کرے کوئی بھی عادت جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرے کوئی بھی عادت جو آپ کا آفسر بن جائے وہ بری ہے وہ بری ہے بس ایک صاحب کو میں نے دیکھا ان کا حالت کیا پڑ گئی تھی یعنی مٹی کا ٹکڑا چکنی مٹی کا ٹکڑا لے کر کے ہاتھ میں ایسے کرتے رہتے تھے اب وہ عادت اٹھ کے تھی ایسے کر رہے اسی میں ان کو ایک ٹیسٹ ملتا تھا ایک سال کو میں نے دیکھا کہ ان کو داڑھی تھی اب ایسے لے کر کے ایسے ایسے کرتے تھے برابر ایسے اپنی داڑھی سے ایسے کرتے تھے اب اسی کو عادت پڑ گئی ان کو تو دیکھیے کوئی بھی چیز جو آپ زندگی میں اختیار کریں وہ آپ کا سوچا سمجھا فیصلہ ہونا چاہیے عادت کے طور پر نہیں سوچا سمجھا فیصلہ کسی بھی چیز کو اگر آپ سوچے سمجھے فیصلے کے طور کریں گے تو آپ کا تھنکنگ پروسیس کنٹینیو رہے گا لیکن اگر عادت طور پر کریں گے تو تھنکنگ پروسیس اسٹاپ ہو جائے گا تو سب کوئی بھی چیز ہو سب سے پہلے آتی ہے عادت سب آتی ہے ٹیسٹ مطلب میٹھا کھانا پہلے جو تھا میٹھا کھانے کا شوق ہو گیا تو میٹھا مجھے اچھا لگنے لگا پھر میں نے سوچا کہ میٹھا میری عادت بن رہی ہے کہ میٹھے کے بغیر مجھے لگتا کہ ابھی کھانا پورا نہیں ہوا تو جب میں نے دیکھا کہ میٹھا میری عادت بننے شروع ہو گئی تو میں نے چھوڑ دیا اب میں اتفاقت کر کبھی میٹھا کھا لیتا ہوں اب پہلے ہر کھانے میں کھاتا تھا ہر کھانے میں تو کوئی بھی چیز جب آپ محسوس کریں کہ اس میں آپ کچھ ٹیسٹ مل رہا ٹیسٹ تو سمجھے کہ آپ ایک نئے دائرے میں داخل ہو گئے ایک نئے دائرے میں مثلا شاپنگ ہے اور باتیں بنانا ہے شعر و شاعری ہے نعت خانی ہے مشاعرہ ہے مجلسی باتیں کرنا ہے بچوں میں بہت زیادہ مشغول ہونا ہے طرح طرح عادتیں لوگوں کو ہوتی ہیں تو وہ عادت آدمی کو دھیرے دھیرے سالو کر لیتی ہے میں آپ کو ایک اور بہت ہی انوکھا قصہ بتاتا ہوں نوجوان کی عمر میں میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اس وقت میں جون پور میں تھا تو میں نے کہا کہ مجھے کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن کی شکایت ہے یعنی قبض تو ڈاکٹر نے کہا کہ سگریٹ پیجیے ایک پیکٹ سگریٹ کا لے آیا چند سگریٹ میں نے پیا تو مجھے لگا کہ یہ تو میں آدھی بچ جاؤں گا اس کا تو ابھی وہ پیکٹ جو تھا اس کا سگریٹ ختم نہیں ہوا تھا اس کو پھینک دیا میں اگر میں نہ پھینکتا تو دھیرے دھیرے میں اس کا عادی بن جاتا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں تو یہ راز حیات ایک ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو لگے کہ اس میں آپ کو ٹیسٹ مل رہا ہے تو سوچیے کہ یہ جو ٹیسٹ مل رہا ہے کیا اس اس کا تعلق بھی زندگی سے ہے مسئلہ آپ کو پانی پیے اس میں ٹیسٹ مل رہا تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ پانی تو پینا ہی پینا ہے لیکن اگر آپ الکوہل میں ٹیسٹ ملنے لگے تو بہت خطرناک ہے وہ تو جب بھی کسی چیز میں آپ کو ٹیسٹ ملے جس کو اردو کہتے ہیں مزہ تو فوراً سوچیے کہ یہ میری صحت کے لیے میری زندگی کے لیے اچھا ہے برا اگر وہ اچھا ہو تو ٹھیک ہے جیسے پانی ہے اچھا ہو تو ٹھیک ہے لیکن جیسے لگے کہ آپ کو یہ تو میری اس میں تو میرے لیے یہ میری بری چیز ہے چاہے وہ پیسہ برباد کرنے کے بارے میں ہو ٹائم برباد کرنے کے بارے میں ہو صحت خراب کرنے کے معاملے ہو تو فوراً چھوڑ دیے اس کو چھوڑنے میں قریب والا معاملہ کیجیے اسپیڈی یعنی ریٹرن فورن کا فورن تو ہوتا کیا ہے اگر آپ سے نہ کریں تو کیا ہوگا کہ پہلے ایک چیز آپ کی زندگی میں بطور ٹیسٹ آئے گی ٹیسٹ پھر وہ ڈیولپ کرے گی ڈیولپ کرتے کرتے وہ ہیبٹ بنے گی اگر آپ نہیں چھوڑا تو پھر پھر ڈیولپمنٹ ہوگا پھر ڈیولپ کرتے کرتے وہ کیا اڈکشن بن جائے گی اڈکشن اب پھر ڈیولپ کرتی رہے گی وہ یہاں تک کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا ایک صاحب کو میں جانتا ہوں اب ان کا انتقال ہو گیا وہ سگریٹ پیتے تھے میں ان کو بہت منع کرتا تھا سگریٹ بت پیجیے لیکن کئی بار چھوڑا انہوں نے چھوڑ چھوڑ کر کے پھر وہ دوبارہ لگتے تھے پینے کیونکہ وہ ان کی ہیبٹ بن گئی تھی تو چھوڑنے کے بعد بھی وہ پھر وہ اس پر قائم نہیں رہتے تھے یہاں تک کہ ان کی صحت بہت خراب ہو گئی اور مجھ سے چھوٹے تھے وہ اور ان کا اب ڈیتھ ہو چکی ہے تو توبہ قریب میں بہت ہی انوکھی بات کہی گئی یعنی اسپیڈی ریپینٹینس کیونکہ اگر آپ ریپینٹینس میں ڈیلے کیا آپ نے تو پھر ریپینٹینس ہی امپاسبل ہو جائے گا پھر آپ چھوڑ نہیں پائیں گے اس چیز کو تو آپ کو سوچنا ہے بالکل بگننگ میں اینڈ میں آپ نہیں سوچ سکتے میں بہت یعنی برسوں سے سوچتا تھا کہ توبہ قریب کا مطلب صبح یہ تبو یا میرے قریب پھر جلد ہی توبہ کرتے ہیں کیا مطلب اس کا تو تصویروں میں واضح نہیں اس کو میں نے تصویروں میں پڑھا تو اس میں کوئی واضح بات نہیں ملی پھر جو انسان کے اندر جو نیچرل پروسیس ہے جو اس کی سائیکالوجی ہے اس پر غور کیا میں نے تب سمجھ آیا کہ توبہ قریب بہت ہی ایک میننگ فل بات ہے اس کے اندر بہت ہی میننگ فل کیونکہ توبہ قریب نہیں کیا تو توبہ بھائی تو ممکن ہی نہیں یعنی فورن اگر نہیں توبہ کیا تو دیر ہو گئی تو پھر توبہ ہی نہیں کر پائیں گے آپ توبہ ہی نہیں کر پائیں گے آپ تو یہ آپ یہ جو نیچر آپ کی ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے صرف اس کو مینج کر سکتے آپ ایسا یعنی نہیں کر سکتے کہ نیچر کو بدل ڈالیں نیچر کے بدلے کہ آپ کسی بات میں مبتلا ہو تو کنڈیشن نہ ہو آپ کی کنڈیشننگ نہ ہو آپ بہت دیر تک کسی سے مبتلا ہے تو وہ ہیبٹ نہ بنے اور زیادہ دیر تک مبتلا ہو تو وہ اڈکشن نہ بنے یہ نہیں ہو سکتا یاد رکھیے یاد رکھیے یہ گروتھ جو ہے وہ تو ہوگا آپ کو چیک کرنا پڑے گا یعنی پروننگ پروسیس چلانا پڑے گا تو لوگ فزیکل پروننگ کو جانتے ہیں P R U N E تو فزیکل پروننگ کو لوگ جانتے ہیں مطلب ناخن کاٹیں گے بڑھ جائے گا تو بال کاٹیں گے بڑھ جائے گا تو یہ ہے فزیکل پروننگ اس کو جانتے ہیں لوگ لیکن سائیکولوجیکل پروڈنگ کو لوگ نہیں جانتے سائیکولوجیکل پروڈنگ کو لوگ نہیں جانتے مثلا میں عرض کروں میں جب پیدا ہوا تو میرے بڑے بھائی شاعر تھے اس وقت کا ماحول جو تھا وہ شعر شاعری کا بہت رواج ہوتا تھا بیت بازی کرتے تھے ہم لوگ تو نوجوان ہی گو میں میں بھی شاعری کرنے لگا کیونکہ اسے سارا ماحول جو شاعری کا تھا گھر میں مدرسے میں ماحول میں تو کچھ دیر کے بعد مجھے بس ہوا کہ یہ شاعری تھے جس کے لیے اردو زبان میں ایک بہت ہی سخیف لفظ ہے لت کہ شاعری تو میرے لیے اسی قسم کی ایک چیز بن رہی تو اس زمانے میں شاعری کرتا میں اچانک ہی شاعری چھوڑ دیا اور سارا جو کاغذ وہ لکھا تھا اسی کو پھاڑ کے پھینک دیا اسی وقت پھاڑ کے پھینک دیا ورنہ پھر شاعری جب ایک دم بہت دنوں کے تک میں کرتا رہتا کرتا رہتا تو وہی حال ہوتا جو شاعر نے کہا ہے کہ لگتی نہیں منہ سے ایک کافر لگی ہوئی ایک صاحب جو شاعر تھے ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ شاعری میں وقت ضائع کرتے ہیں چھوڑتے کو نہیں تو انہوں نے کہا تھا اب تک مجھے یاد ہے کہ شاعری خارش ہے جیسے خارش میں آپ کھجاتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے تو شاعری ایک خارش ہے اس کو کھجانے سے اچھا لگتا ہے لیکن یہ خارش شاعری خارش نہیں ہے ان کے لیے تھی کیونکہ شاعری ان کی عادت بن گئی تھی یعنی شاعری ان سیلف خارش نہیں ہے آپ شاعری مت کیجیے مت کیجیے لیکن کرتے کرتے ان کے لیے شاعری خارش بن گئی پھر چھوڑ نہیں پا چھوڑ نہیں پائے اسے مر گئے وہ تو یاد رکھیں عادت کا تعلق کسی ایک چیز سے نہیں ہر چیز سے ہے ہر چیز سے جو چیز سوچ سمجھ کر آپ کو اپنے لیے فائدے والی معلوم ہو وہی صحیح ہے باقی سب عادت ہے سب عادت ہے سب عادت ہے تو یہ قرآن میں ایک آیت ہے انتہ بتا امال بان تم بلا تو شروع یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی شور نہ ہو لیکن اس کا عمل جو ہے اس کا ثواب نہ ملے سب ہفت ہو جائے انتہا بت امال کو وہاں تم تو شروع یعنی شور نہ ہو اور عمل ہفت ہو جائے یہ بہت انوکھی بات ہے وہ کیسے ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بطور ٹیسٹ شروع کیا آپ نے تب تو کچھ احساس ہوتا ہے صحیح غلط کا جیسے وہ ہیبٹ بنی تو صحیح غلط کے ساتھ بہت کم ہو جاتا ہے پھر آگے بڑھ کر جو اڈکشن بن گیا تب تو صحیح غلط کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے تو وہی ہے انتا مت امال کو بان تم رات شروع تو ہر آدمی کو یاد رکھے اپنے اندر پروننگ پروسیس چلاتے رہنا ہے سائیکولوجیکل پروننگ فزیکل پروننگ سبھی کرتے ہیں کیونکہ ہم کو دکھایا دیتا ہے کہ ناخن بڑھ گیا ہم کو دکھایا دیتا ہے کہ بال بڑھ گیا یہ تو دکھایا دیتا ہے ہم کو تو ہم فزیکل پروننگ کرتے رہتے ہیں لیکن جو سوچ میں اور جذبات میں اور تھنکنگ میں جو خرابیاں آتی ہیں اس کا وہ تو دکھائی نہیں دیتا اسی کو میں کرا گا سائیکولوجیکل پروننگ تو سائیکولوجیکل پروننگ جو ہے بہت ہی مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اسی کو دوسرے لفظ کہا جاتا ہے کنڈیشننگ جس چیز کو میں سائیکولوجیکل پروننگ کر رہا ہوں اس کا دوسرا نام ہے ڈی کنڈیشننگ یعنی اپنی کنڈیشن کو توڑنا ابھی مجھے ایک صاحب کا کیس ہوا ان کا ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ایک پیمپرڈ بوائے بن گیا وہ پیمپرڈ بوائے بن گیا اس کو پڑھایا انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری بھی اس کے پاس ہے لیکن مجھے معلوم ہوا کہ سارا دن غائب رہتا وہ جاب نہیں کرتا وہ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں دوست کے پاس میں جاتا ہوں ان کا جو پیمپرنگ کا طریقہ تھا تو چیک نہیں کیا انہوں نے اور دھیرے دھیرے اب وہ عادتیں بگڑ گئی اس اس کی کو غلط دوست مل گئے اب وہ غلط دوست اس بہ کا رہے ہوں گے کہ وہ جاب نہیں کرتا دن غائب گا تو جب آپ شروع میں بچے کو پیار کرتے ہوں گے تو بڑا اچھا لگتا ہوگا آپ کو ایک بیٹا آپ کا ہے اس کو آپ جب پیار کیا آپ نے شروع شروع میں تو بڑا اچھا لگا آپ لیکن وہاں آپ کو چیک کرنا چاہیے یہ اچھا لگنا جو ہے کیسا ہے تقریباً سارے ماں باپ کا کیس یہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ پیار کریں گے تو ان کو بڑا اچھا لگے گا لیکن دھیرے دھیرے کیا ہے وہ پیار جو ہے بچے کو بگاڑ ڈالے گا اس کا عادتیں بگڑیں گی اس کا مزاج بگڑے گا پیسہ برباد کرے گا ٹائم برباد کرے گا بات نہیں سنے گا یہ تقریباً ہر گھر قصہ ہے کیوں کہ جب شروع میں آپ نے بچے سے پیار کیا اور آپ کو اچھا لگا تو آپ نے سوچا نہیں کہ یہ جو اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ کیسا ہے اس کا result in terms of result کیسا ہے یہ اچھا لگنا جو ہے ان ٹرمس آف ریزلٹ کیسا ہے تو اچھا لگا آپ بچے سے پیار کرتے رہے پیار کرتے رہے دھیرے دھیرے وہ پیار بھی ہیبٹ بنتا ہے بغیر پیار کی آپ کو سکون نہیں ہوتا ایک صاحب کے متعلق مجھے معلوم ہے ان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ آفس میں کام کرتے ہیں جب آفس واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس ابھی چھوٹا بیٹا تھا ان کا اسی کو پیار کرتے ہیں اسی سے کھیلتے ہیں اب اس کے بغیر ان کو چین نہیں اس کے بغیر ان کو چین نہیں لیکن ہوتا کیا ہے یہ سوچتے نہیں کہ آج جو آپ کو بچے سے پیار کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے تو ان ٹرمس ریزلٹ کیا ہے یہ بچوں کے بغیر ڈالے گا اور جب بچہ بگڑے گا تو آپ بھی ڈائبٹک ہو جائیں گے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا تو جب آپ کو بچے سے پیار کر کے اچھا لگا تبھی چیک کیجیے تبھی چیک کیجیے نہیں تو وہ پیار جو ہے ہیبٹ بنے گا پھر اس پہ آڈیشن بن جائے گا اور پھر اس پوائنٹ آف روٹر بن جائے گا آپ الگ ڈائبٹک ہو جائیں گے بیٹا الگ خراب ہو جائے گا تو دیکھیے یہ معاملہ کسی ایک چیز کا نہیں کسی ایک چیز کا نہیں کسی بھی چیز میں آپ کو اڈکشن ہو سکتا ہے کسی بھی چیز میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک صاحب کو یہ ڈشر تھا کہ مٹی آپ نے ہاتھ میں لیتے تھے ایسے کرتے تھے یہ ان کا تھا کوئی صاحب تھے بال ایسے کرتے تھے وہی اسی کی ان کو عادت پڑ گئی تھی تو دنیا میں رائٹ وے آف تھنکنگ اور رائٹ بہیویئر پر قائم رہنے کے لیے ضروری کہ آپ اپنے آپ کو طور پر واش کرتے رہیں واش اپنے نگرا بن جائیں اپنے نگرا بن جائیں ہمیشہ توب قریب کو اپنا مسلک بنائیں توبہ بیت کو نہیں کیونکہ توبہ بیت تو کبھی آئے گی نہیں کیونکہ جب دیر ہو گئی تو اس بعد آپ احساس ہی ختم ہو چکا ہوگا کہ یہ غلطی ہے یعنی غلطی کے بارے میں آپ حساسیت باقی نہیں رہے گی توبہ قریب کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ نے غلطی کی اس وقت آپ کی سینسٹیوٹی بہت پوری طرح زندہ تھی شروع میں جب آپ نے کوئی غلطی کی تو اس وقت جو ہے آپ کی سینسٹیوٹی بہت ہی زندہ ہوگی بہت زندہ لیکن جیسے جیسے آپ دیر کریں گے آپ کی سینسٹیوٹی کمزور ہوتی چل جائے گی یہاں تک کہ آپ انسینسٹیو ہو جائیں گے یاد رہے گا کہ آپ نے غلطی کی تھی یاد رہے گا لیکن آپ سینسیٹیو نہیں ہوں گے تو اس دنیا میں یاد رکھیے توبہ قریب ہی ممکن ہے توبہ بیت کی تو نوبت ہی نہیں آتی سم تب من قریب جو سورہ نصاب ہے بہت بامانا ہے کہ اس دنیا میں انسان جیسے مخلوق کے لیے توبہ ہی کا آپشن ہے کیونکہ اس وقت عظیم سینسٹیو ہوتا ہے توبہ بید کا تو آپشن ہی نہیں کیونکہ اس وقت تو احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے تو آپ توبہ کا کریں گے تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے یہ بات میں بہت دنوں کے بعد سمجھ پایا ہوں کیونکہ تصویروں میں مجھے کوئی جواب نہیں ملا توبہ قریب کیا چیز ہے بہت سی بات ہے سوچتے سوچتے سوچتے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے قریب سے بعید تک جانے کا جب تک قریب کا معاملہ ہے تب تک یہ پاسبل ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے جب بیت معاملہ ہو گیا تو پھر پاسبلٹی ختم تو بہت بڑا رسک ہے یہ بہت بڑا رسک ہے یہ بہت بڑا رسک ہے تو پھر میں عرض کروں گا کہ یہ میرے چار بڑے بڑے فیزز ہیں پہلا فیز ہے کس چیز میں ٹیسٹ ملنا جب ٹیسٹ مل رہا ہے آپ کو اس وقت سوچیے کہ مجھے کسی کام کو بطور ڈیوٹی کرنا ہے بطور ٹیسٹ نہیں کرنا ہے کسی کام کو مجھے کرنا ہے بطور ڈیوٹی بطور ٹیسٹ نہیں کیونکہ اگر بطور ٹیسٹ آپ نے کسی کام کرنا شروع کیا تو وہ کسی حد پر رکے گا نہیں یاد رکھیے کسی کام کو مثلا بیٹے والے اپنی ذمہ داری ادا کریں پتہ ڈیوٹی کے تو ایک حد پر رہے گی لیکن بیٹے سے آپ پیار شروع کر دیں تو وہ لاٹ پار بن جائے گا اور لاٹ پار بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائے گا ایک طرف تو لڑکا بگڑے گا دوسری طرف آپ ڈائبٹک ہو جائیں گے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کام کریں بتاؤ ڈیوٹی کریں اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہی ہے کہ وہی پروسیس چلے گا کہ پہلے ٹیسٹ آئے گا پھر ٹیسٹ ڈیولپ ہو کر ہیبٹ بنے گا پھر بدی ڈیولپمنٹ ہوگا اور وہ اڈکشن بن جائے گا اور ڈیولپمنٹ ہوگا اور پھر اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا اب دیکھیے دنیا میں ہمیں تھوڑا سا موقع ملا ہے کام کرنے کا یعنی ایوریج عمر آدمی کے ستر سال بتائی جاتی ہے تقریباً تو ستر سال تو کچھ بھی نہیں کیونکہ بچپن کے دور کو نکال دیجئے نوجوانی کو نکال دیجئے ام میچیورٹی کے دور کو نکال دیجئے تو بچا کیا کرتا میچورٹی والا ایج بچا کرتا تو ستر سال تھوڑی ملا آپ کو پورا ستر سال یعنی ستر سال ایوریج عمر ہے لیکن ستر سال کام کرنے کے لیے کہاں ملا یعنی بچپن کو اس میں مائنس کر دیجیے نوجوانی کو مائنس کر دیجیے امبچری کے دور کو مائنس کر دیجیے پھر بچی کا جو ایج ہے وہ کتنا رہے گا بہت ہی کم رہے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ سیریس ہو بہت زیادہ سیریس ہو بہت زیادہ سیریس ہو اپنے بارے میں لوگ دوسرے کے بارے میں بہت بولتے ہیں یعنی دوسروں کے بارے میں خوب دکھاتے ہیں سیریسنیس ایسا ظلم ہو رہا ہے ویسا فساد ہو رہا ہے وہ بگاڑ ہو رہا ہے جس کو دیکھیے دوسرے کے بارے میں ایکسپرٹ بنا ہوا یعنی دوسروں کے بگاڑ کو بتانے کے لیے ہر آدمی ایکسپرٹ بنا ہوا ہے جس کو دیکھیے کوئی اسٹیج پر کوئی رائٹنگ میں کوئی مجلسی گفتگو میں ہر آدمی دوسرے کے بگاڑ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹ بنا ہوا ہے ماہر بنا ہوا ہے لیکن اپنے کو خبر نہیں اپنے اندر کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کیا کیا شخصیت بن رہی ہے اس کی خبر نہیں میں تو جہاں دیکھتا ہوں جس مجلس میں جس میگزین میں جس اسٹیج پر ہر جگہ دوسروں کے بگاڑ کا چرچا ہو رہا سیلف کریکشن کی بات کہیں انٹراسپیکشن کی بات کہیں توبہ قریب کی بات کہیں نہیں ہو رہی تو آپ لوگ جو کہ ایک مشن کو لے کر چل رہے ہیں تو آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ میں ہر شخص اپنا محاسب بن جائے اپنے اپنے آپ کو برابر واش کرتا رہے ورنہ آپ جو مشن ہے آپ کا اس میں آپ اپنا رول ادا نہیں کر سکیں گے اپنا رول ادا نہیں کر سکیں گے میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک مانا مشن کی طرف اٹھے لیکن کہیں کٹک گئے اور پھر وہ مشن ختم ہو گیا اور وہ ادھر کہیں بھاگ گئے کو ادھر بھاگ گئے تو آپ کو اپنے مشن کو درست طور پر جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا آپ محاسبہ کریں اپنے اوپر اپنا چیک کرتے رہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے ساتھ مستقین پر چلیں اور دوسروں کو بھی ساتھ مستقیم کا راستہ دکھائیں بہت ہی زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے بہت زیادہ سیریسنیس کی ضرورت ہے بہت زیادہ ہوش کے ساتھ جینے کی ضرورت دنیا میں تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرائے دنیا اور آخرت میں ہمارا مددگار ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وی ول ناؤن دی ود مولانا صاحب uh, all the online viewers who are watching this program and if they want to send their questions then they can write to us at info at cpsglobal.org مولانا یہ uh, سوال uh, اشہر صاحب کا آیا ہے بریلی سے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا abandoning bad habits is understandable but pruning every habit many of which may not be wrong اور unlawful may make life very dull and devoid of any interest. What is your take on this? بھائی دیکھیے کہ اس میں کوئی مثال تو دی نہیں انہوں نے مثال چاہیے میرا تجربہ یہ ہے کہ, کہ کوئی بھی چیز بطور ہیبٹ اگر کریں گے آپ بظاہر اچھا کام تب بھی وہ آپ کو روئن کرے گا بظاہر اچھا کام وہ روئن کرے گا جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں شعر و شاعری ایک اچھا کام چلتی تھی سب لوگ شعر و شاعری کرتے تھے اچھے چولما شعر و شاعری کرتے تھے تو تو اچھا اچھا تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ شعر و شاعری اگر بھی عادت بن جائے گی تو وہ تباہی ہے ایسی اسٹڈی اچھا کام ہے لیکن ریسل کے لیے جب اسٹڈی ہیبٹ بن گئی تو کتھنگ پروسیس ہی اسٹاپ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے تجربے کے مطابق ہر عادت بیڈ ہیبٹ ہے عادت کے طور پر کوئی کام نہیں کرنا ہے ہمیں ہمیں ہر کام کو شور کے طور پر کرنا ہے ہر کام کو ہمیں شور کے طور پر کرنا ہے میرا اپنا تجربہ یہی ہے اگر کوئی آدمی مثال بتائے مجھے تو میں اس میں مزید وضاحت کر سکتا ہوں میں اپنی زندگی میں کئی چیزیں چھوڑی ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ میٹھا کھانا تو میٹھا کھانا تو کوئی بری بات نہیں ہے کئی لوگ سمجھتے کہ میٹھا کھانا سنت ہے لیکن میں مشہور کہ میٹھا جو ہے جب میری عادت بن, بننے لگا تو اسی میں مشغول ہو کر میرا جو تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ رکنے لگا جب تک میں میٹھا کھا رہا ہوں تو تھنکنگ پروسیس رکا ہوا بس ٹیسٹ لے رہا ہوں ٹیسٹ لے رہا ہوں ٹیسٹ لے رہا ہوں تو میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ ہر عادت ہی تباہ کن ہے کوئی اس اعتبار سے کہ وہ حرام ہے بس الکوہل حرام ہے حرام کے معنی میں وہ تباہ کن ہے لیکن کچھ چیزیں زندگی میں جو اس کو کہتا ہوں غیر محرم حرام یعنی محرم یعنی حرام نہ ہو کر بھی وہ تباہ کن ہے یہ میرا تجربہ تو یہی ہے اگر کوئی مثال بتائے گا تو میں انشاءاللہ شاء اللہ مزید وضاحت کروں گا مولانا اگلا سوال ممبئی سے آیا ہے مس یاسمین کا اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا in your knowledge is there any habit which according to you should be adopted by everyone کوئی بھی ہیبٹ نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کوئی بھی چیز بت ہیبٹ نہیں کرنا چاہیے عادت کے طور پر نہیں حتیٰ کہ نماز بھی اگر عادت کو پڑھے تو کیا اس کا پرپز یعنی کیا ہے آپ تصویر پڑھیں عادت کے طور پر نماز پڑھیں عادت کے طور پر شعوری طور پر کریں تب اس کا ثواب ہے آپ نماز شوری ہونی چاہیے تلاوت شوری ہونی چاہیے ذکر اللہ شوری ہونا چاہیے بت عادت آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا کوئی ویلو ہے کوئی ویلو نہیں دیکھیے ایک حدیث ہے کہ تم عبادت کرتے ہو یعنی نماز وغیرہ کی باتیں کرتے ہو تو انسان بات کرتا ہے اس کے بعد یہ لفظ ہے کہ ولا یوزا ادلا بے قدر یہ عبادت کے بارے میں ہے یہ عبادت کے بارے میں ولا یوزا اللہ بے قدر ہی عقل کے بقاعدری ہی اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے عقل کا مطلب ہے شعوری یعنی شعوری عبادت اللہ تعالیٰ کا بڑی رکھتی ہے جو عبادت آد بجا اللہ کا اس کی کوئی ولو نہیں ولا یوزا اللہ بقدر عقل ہی مگر بدلا ملتا ہے آدمی کو عقل کے وقت یعنی شور کے اعتبار سے اتنا اس نے کیا ہو اس کا بدلا ملے گا اس لیے میں کسی بھی عادت کو یعنی چاہے کوئی بھی اچھی بظاہر اچھی عادت ہو اس کو بیکار سمجھتا ہوں ہر کام آپ کرنا چاہیے شور کے تر جیسے میں یہاں آتا ہوں فرض کی ہر سنڈے کو اگر عادت بن جائے تو یہ بیکار کام ہے ایک عادت بن جائے نہیں مجھے شور کے طور پر ایک کام کرنا ہے شوری تو میں سوچ رہا ہے کہ مجھے سنڈے کو ٹین تھرٹی پر بولنا ہے پھر اسی طرح سے میں نے سوچنا ہے اپنے شور کو اسی طرح سے ایکٹیو کرنا ہے تب اس کی ویلو ہے اور بچ جائے تو میرے اپنے تجربے کے مطابق تو محض عادت کسی بھی چیز کے لیے بالکل ویلو لیس چیز ہے مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر فریدا خانم کا اور انہوں نے لکھا ہے why is it necessary to divest ourselves from all world attachment اور addiction to establish contact God میں دیکھیے یہ تو بہت ہی کلیئر بات ہے کہ وہ چیز ڈسٹریکشن بنتی ہے ڈسٹریکشن تو خدا یا آخرت سے کنٹینیوس تعلق درکار ہے اس کو حدیث میں تاحت کہا گیا تاحت تاحت کے درجے میں تعلق درکار ہے اگر تعاون نہ ہو مطلب کنٹینیوس تعلق مسلسل طور پر اسی کو سوچنا اگر نہیں کریں گے تو ڈسٹریکٹ ہوں گے اور ڈسٹریکشن دھیرے دھیرے بن جائے گا وہی ہیبٹ اور اڈکشن تو میں سوچتا ہوں کہ اس معاملے میں آدمی کو بہت زیادہ فوکسڈ ہونا چاہیے فوکسڈ فوکسڈ نہ ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا ہم ڈسٹریشن میں مبتلا ہو جائیں گے ہماری چیزیں ہماری ذہن ڈائیورٹ ہو جائے گا اور پھر کچھ نہیں ملے گا نہ دین نہ دنیا مولانا اگلا سوال ڈاکٹر گجدھر نے کیا ہے دلی سے اور انہوں نے لکھا ہے if taste and habit are due to psychiatric انلیس لائک مینیا اور schizophrenia then medicines are required such cases counselling has a very limited role what is the duty of parents for such an individual how long parents must support the individual دیکھیے کنٹریورسل بات ہے میرا اپنا ماننا یہ کہ مینٹل ڈیزیز کا کوئی میڈیسن نہیں ہوتی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اس کا ہوتا ہے ڈاکٹر لوگ اس کو شاید نہیں مانیں گے لیکن مینٹل یعنی دماغ کے اعتبار سے جو انسان کے اندر جو وہ النس نہیں ہوتی وہ سائیکولوجیکل خرابی ہوتی ہے تو ہماری میڈیسن جو ہے ہمارے فزیکل باڈی کے لیے ہمارے مائنڈ کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے یہ میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانے گی کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ نیورو سائنس بہت زیادہ ڈیولپ سائز بن رہی ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا ذاتی طور پر کہ دماغ کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے دماغ کا آپ سوچ کر کے اپنے کو بگاڑیں گے یا سوچ کر کے بنائیں گے یہ میرا ذاتی خیال ہے اگرچہ میڈیکل سائنس اس کی تائید نہیں کرے گی مولانا اگلا ایک کامنٹ اور سوال ہے مظہر صاحب کا دلی سے انہوں نے لکھا ہے کامنٹ کے طور پر مولانا پلیز آج کے ٹاپک پر اگر ایک بک لکھیں تو یہ سماج میں بہت فائدے مند ہوگی میری یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اور انہوں نے جو سوال پوچھا ہے مولانا وہ اس طرح ہے کہ کیا توبہ کریم کرنے کا اسلام میں کوئی خاص طریقہ بھی بتایا گیا ہے اس کے بارے میں بتائیں دیکھو طریقہ کسی چیز کا نہیں ہوتا سارا یہ ذہنی عمل ہے تدبر تفکر تبسم ذہنی عمل کوئی طریقہ اس سے سب نہیں ہوتا بس سوچیے سوچیے سوچیے سوچ کر اپنا کریکشن کیجیے بہرحال یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آدمی توبہ قریب نہ کرے اور توبہ بھائی تک نوبت آ جائے تو پھر توبہ ہی نہیں اس وقت توبہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی توبہ یا تو قریب میں ہوگی بعید میں توبہ ہی نہیں ہوگی یہ اس سے معلوم ہوتا ہے مولانا دلی سے اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر فرحت ناصرین نے اور انہوں نے لکھا ہے کہ kindly on the merits of cutting down TV time and increasing the resting time کیا مطلب اس کا مولانا جو اکثر ٹائم جو ٹیلی ویژن دیکھنے میں لگ جاتا ہے تو وہ یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اس کے کیا میرٹس ہیں اگر ہم ٹیلی ویژن ٹائم کم کریں اور اس کے بجائے ریسٹنگ ٹائم ریسٹ کرنے کے لیے جو ٹائم ریسٹنگ ٹائم کو آپ اسٹڈی کیجیے میں جب بھی ٹی وی دیکھتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹی وی میں سوال بی بی سی لندن کے سب اتنا ڈسٹریکشن ہوتا ہے کہ میں حیران کو دیکھتے خرافات وہ تو ٹی وی دیکھنا ہی بالکل میں زندگی بھر اخبار پڑھتا رہا نیوز کے لیے کبھی میں ٹی وی سے نیوز نہیں لیا میں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اخبار کے بعد کوئی چیز اگر میرے پاس ریڈیو ٹی وی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انٹرنیٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھے تو دیکھے باقی اس کا کوئی تعمیری فائدہ تو میں میری سمجھ نہیں آتا ٹی وی کا ہاں کچھ کچھ آتے ہیں وہ ایسی چیز ہے جیسے جو جاگرافل سوسائٹی ہے اس کے کچھ ڈاکیومنٹ وہ وہ تو مفید ہوتے ہیں وہ میں میں دیکھتا ہوں اس کو جاگرافل سوسائٹی کے ڈاکیومنٹ باقی عام طور میں جو ٹی وی آتا ہے وہ ہر وقت ڈسٹریکشن ہر وقت ڈسٹریکشن ہر وقت ایڈورٹیزمنٹ میں تو بالکل وحشت ہوتی ہے اس سے تو بار میں یہ کہوں گا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ سیکھے مسئلہ نہ ٹی وی کا ہے نہ کسی اور چیز کا مسئلہ ہے آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ کا آپ خود جانئے کہ آپ نے جو ٹائم کسی کام میں لگایا اس سے آپ کو اچیومنٹ کیا ہوا ان ٹرمس آف اچیومنٹ اس کو آپ جج کیجیے کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا آپ آپ خود سوچ کر جان سکتے ہیں کہ جو ٹائم میں نے لگایا ٹی وی میں یا کسی اور کام میں تو اس میں میں نے اچیو کیا کیا یہ ہے کرائیٹیرین تو چونکہ میں دیکھا کہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو کچھ ایسی نہیں کر پاتا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا چھوٹے گاؤں میں ہمارے کچھ ساتھی تھے مجھے لے گئے سنیما بھی لے گئے اس وقت میں جون پور میں تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھے اس وقت کچھ اچیو تو ہوتا نہیں کچھ یہ وقتی تفریح ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میری عادت ہے کہ ہر چیز کو میں ریزلٹ کے اعتبار سے جانچتا ہوں ہر چیز کو ریزلٹ کے اعتبار سے یعنی پانی بھی پیتا ہوں تو یہ سوچ کہ اس کا رزلٹ کیا ہے یہ میری عادت بن گئی ہے یعنی عادت کا لحاظ میں بولا ہوں مطلب میرا طریقہ بن گیا عادت نہیں کہی اس کو میرا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو اس کو رزلٹ کے اعتبار سے سوچتا ہوں مطلب یہاں میں آتا ہوں سنڈے کو اس کو میں اس کو میں سوچتا ہوں کہ مجھے اس میں کیا ملا یعنی میں نے اس میں کیا اچیو کیا تو ہر چیز کو ریزلٹ یعنی کے سے ناپنا یہ بڑا طریقہ ہے اور اسی کو میں اسلام کے طریقہ سمجھتا ہوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ میں حسن اسلام ترک ہوں مالا یعنی یعنی آدمی کو چاہیے کہ اس کام کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو مطلب اس کا کوئی ریزلٹ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو مولانا اگلا سوال آیا ہے لاہور پاکستان سے تاریخ بدر صاحب کا اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب explain the five steps in very simplified way and we understand how habit slowly develops and condition my question is that in guiding and raising our children we as parent condition their mind by giving them certain concepts of Islam or beliefs which may not be correct. So once the child reaches to the age of maturity, he becomes a conditioned person. Maulana Sahib, please tell us how should we raise our children so that they do not become the victims of wrong beliefs, and when they reach to the age of maturity, they should be able to understand things clearly without any conditioning. میں تو سوچتا ہوں کہ بچوں کے لیے دو ہی کام پیمپرنگ بالکل نہ کیجیے اور بچوں کو پڑھنے کا آدھار ڈالیے اسٹڈی کی بس اور سب بیکار ہے اور جو باپ بیٹھ بیٹھ کر ان کو تربیت کرتے ہیں اس کو بے فائدہ ہے کوئی کوئی فائدہ اس کا نہیں کوئی فائدہ نہیں بس پیمپرنگ ذرا بھی مت کیجیے پیمپرنگ کو چھوڑ دیجیے اور بچوں سے کہ اسے ہی ہاتھ ڈالو خوب پڑھو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا مولانا اگلا سوال مظفر نگر سے ادنان صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے if someone is in the fourth state what should should he he do be disappointed as you said that تو بھائی میں تو بہت مشکل سوال ہے آپ کو میرا جیسا بننا پڑے گا کہ میں اپنے کو کل کرتا ہوں یقین کیجیے مرسیلسرنگ کرتا ہو کئی چیزیں بہت دیر میں چھوڑی ہیں میں یہ بھی ہوا میری زندگی میرے ساتھ کیس پیش آیا کچھ چیزیں فوراً چھوڑی کچھ چیزیں بہت دنوں میں چالیس سال پچاس سال چھوڑی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ذبح کیا اپنے آپ کو ذبح کیا تب میں چھوڑ پایا اس کو اگر میں ذبح نہیں کرتا تو میں نہیں چھوڑ پاتا اس کو تو جو چاہتا ہو کہ وہ بیت کا دور آ جائے اور توبہ کرے تو اس کو برسلس ہیمپری کرنی پڑے گی اگر وہ چاہے کہ نرمی نرمی سے ہو جائے تو نرمی ہونے والا نہیں میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے کو کئی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے کو ذبح کیا میں یہ اللہ بہتر جانتا ہے مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر وسیق الرحمان صاحب نے دلی سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ I have found literature distributed to مالین in madrasas are lying in shell without ever being touch by students and teachers training is more while rather than just distributing the literature مولانا واٹ از یور لٹریچر پھیلانا بہت ضروری ہے اس کے اور جو چاہے کیجیے لٹریچر پھیلانا بہت ہی ضروری ہے دیکھیے آپ غلطی کیا کر رہے ہیں ریزلٹ کو ماسک کے لیول پر جانچ رہے ہیں ماسک کے لیول پر کبھی بھی نہ جانچیے انڈیویجل کے لیول پر جانچیے یہ بہت بڑی غلطی ماسک کے لیول پہ دیکھا تو کبھی پیغبروں کے زمانے پہ ماسک کے لیول پر ریزلٹ نہیں نکلا کسی پیغبر کے زمانے میں دیکھئے آپ ماسک کے لیول پر ریزلٹ نہیں نکلتا انڈیویجل لیول پہ نکلتا ہے تو ڈسٹریبیوٹ آپ کریں گے تو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو یہ تھوڑی کہ سارے لوگ بدل جائیں گے آپ دوسرا جو طریقہ آپ بتا رہے وہ بھی کر کے دیکھ لیجیے اس میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ماسک کے لیول پر بدل جائیں یہ تو کچھ سیکر ہوتے ہیں کچھ سینسیئر لوگ ہوتے ہیں کچھ چاہتے ہیں جاننا وہ جب پڑھتے ہیں وہ اچانک بدلا ہو جاتا ہے جیسے دیکھیے ایک مرتبہ یہاں کشمیر بیٹھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ایک آدمی آیا تھا اس میں یہیں بتایا تھا قصہ اس نے اپنا کہ وہ ملٹنٹ تھا وہ پھر ایک بار نکلا وہ ایک مقام پر کہیں تو دوسرے دیکھا کہ کچھ پھاڑے ہوئے پردے پڑے ہوئے کوئی چیز تھی چھپی ہوئی پھاڑ کے پھینک دیا کسی نے اس کو اٹھایا اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اس نے اس کو اٹھا کر لے گیا اور سب ٹکڑے جوڑ جوڑ کر چپچا چپکا کر اس کا پیج بنایا اس ٹکڑے کو پیج بنا کر پڑھا اس کو تو پڑھا تو اس وقت ایک نیا میسج اس کا طرح وہ ہماری کتاب کا ایک ٹکڑا تھا غصے میں پھاڑ دیا تھا کسی نے اب غور کے ایک آدمی نے غصے میں پھاڑا اور دوسرے آدمی نے اس کو چپکا کر پڑھا اور یہاں آیا وہ کہ میں نے توبہ کر لیا سے تو کبھی بھی ریزلٹ کو ماس لیول پر مت جانچیے انڈیویجل لیول پر جانچیے یہ غلطی کبھی مت کیجیے میں نے خبروں کام بھی آپ کو لگا کچھ بھی نہیں ہوا ایک صاحب میرے پاس ایک تو آئے وہ کئی ادارے چل رہے تھے کئی اسکول کالج تو بہت مایوسی کی بات کی انہوں نے کہ ہم نے سوچا تھا کہ سے اصلاح ہوگی اور کوئی اصلاح نہیں ہوئی ہم کو تو بہت مایوسی ہو رہی ہے تو یہ بات میں ان سے کہی آپ اصلاح کو ماس لیول پر چاہتے ہیں دیکھنا آپ انڈیویجل لیول پر دیکھیے تو کچھ دیر چپ ہو گئے وہ پھر سوچا انہوں نے کہا کہ واقعی مجھے دکھائی دینے فلاں شخص فلاں شخص شخص فلاں اس میں تو بہت اصلاح ہوئی نتیجہ نکلا تو جب بھی آپ ماس لیول پہ دیکھیں گے تو ہر کام آپ کو بیکار لگے گا حتیٰ کہ پیغبر کا کام بھی نہ بلّا لیکن جب انڈیویجل لیول پر جاتے کہ تو ہر کام اچھا لگے گا آپ کو یہ غلطی کبھی مت کیجیے مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی ابھی دوہا قطر سے عبد الباسط عمری صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج کے لیکچر سے بہت زیادہ کلیرٹی ملی توبہ قریب کو آج ہی پہلی بار سمجھا جزاک اللہ خیر مولانا اگلا سوال مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا عبادت بھی جب معرفت کے ساتھ نہ ہو تو وہ بھی عادت شمار کی جائے گی عبادت اور عادت میں کیا فرق ہے اس کی وضاحت کریں تو میں نے حدیث سنا دیا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی عبادت کرتا ہے عبادت کرتا ہے عبادت کرتا ہے بلا یزا اللہ بقد رکھ لی میں عادت والی عبادت کی نفی اس میں ہے کہ بتا عادت عبادت کرتا ہے کرتا رہتا کرتا رہتا لیکن کچھ ملتا رہے اس کو شور والی بات جو کرے گا تو اس میں اس کا فائدہ ملے گا میں تو یہ سمجھتا کہ عادت کے طور پر یہ بات کرے گا اللہ خوش ہو جائے گا کیسا عجیب غریب تصور ہے ان لوگوں کا اللہ کے بارے میں کہ بتو عادت آپ عبادت کریں اور اللہ خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کو صرف فارم چاہیے یاد یہ اللہ کا انڈرسن ہے کہ وہ فارم سے خوش ہو جائے گا قرآن میں صاف صاف ہے کہ لئی انا اللہ لہو بہا بولا دما ہوا بولا کے نارو تقوا ان کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو تقوا پہنچتا دل کا تقوا ایک لاکھ کا بکرا اور دس لاکھ بکرا لوگ قربانی کرتے تو کیا سمجھتے کہ اللہ خوش رہے گا نہیں اللہ اللہ محب اللہ دماغ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو بلکہ تقوا پہنچتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان ٹرمس آف کوانٹٹی اللہ نہیں دیکھتا کاموں چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے عمل کو ان ٹرمس آف کوانٹٹی نہیں دیکھتا وہ ان ٹرمس آف کوالٹی دیکھتا یعنی بیتوار کمیت نہیں دیکھتا بلکہ بیتوار کیفیت دیکھتا ہے مولانا اگلا سوال کیا ہے عدیل آباد تلنگانہ سے محمد محمود صاحب نے اور انہوں نے لکھا ہے کیا کسی مسجد کو کسی جماعت سے جوڑ دینا جیسے کہ مسجد اہل حدیث تفرق فی دین ہے یا اقامت دین اس کے بارے میں بتائیں یہ سب جھگڑے کی باتیں جو ایسا کرتے ہیں میرا ذوق تو یعنی میرا ذوق یہ یعنی نہیں آپ دعوت اور بارفت اسی کو کام سمجھتا ہوں اور کس چیز کو میں کام نہیں سمجھتا مولانا اگلا سوال گل برگا سے ہے صاحب نے یہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا حدیث میں آیا ہے کہ یہود سیونٹی ٹو فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت سیونٹی تھری فرقوں میں بٹ جائے گی مولانا اس کا کیا مطلب ہے اس کو واضح کریں اس میں لکھ چکا ہوں آپ پڑھیے تجدید جو ہماری کتاب ہے اس کو پڑھیے اس میں آپ کو جواب مل جائے گا مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ what is the relationship of محاسبا اینڈ تسکیا especially in changing bad habits پہلے محاسبہ آتا ہے پھر تسکیا آتا ہے پہلے ٹرانسپیکشن آتا ہے پھر آدمی اپنی پرسنالٹی کو پیوریفائی کرتا ہے انٹر کنیکٹڈ ہے لیکن پہلے آئے گا محاسبا یعنی ٹرانسپیکشن پھر آئے گا تزکیہ یعنی اپنی شخصیت کو پیوریفائی کرنا مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے جمیل اختر صاحب نے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں صوفیوں کا بڑا رول رہا ہے یہ بات اکثر کہی جاتی ہے مگر صوفیوں کے حالات میں اسلام کی عجیب و غریب باتیں پائی جاتی ہیں پھر انہوں نے کس طرح اسلام کو پھیلایا اس کے بارے میں کچھ بتائیں اصل میں دیکھیے اس میں تو شک رہے کہ اس کو پیور اسلام کو پھیلایا لیکن یہ تھا ماس کنورژن تو ماس تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم حدیث آتا ہے کہ لوگ یعنی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں ایک حدیث آپ کو کہ ماس کے وہ کا وہ نقصان تھا نہ کہ صوفیوں کا نقصان صوفیوں کے زمانے میں ماسک کا ہوا ماسک کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ پچھلے خیالات کو لے کر آتے ہیں اور ان کی اتنے بڑے پاؤں پہ تربیت ہو نہیں پاتی تو وہی سب خیالات کو نئے انداز میں لگتے ہیں وہ اس کی پیروی کرنے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوفیا کا رول بہت اہم ہے باقی باس کروج کی وجہ سے جو تربیت نہ ہو سکے لوگوں کی اس سے بگاڑا ہے تو دونوں کو الگ کر کے دیکھیے تاکہ صحیح رائے کام کر سکے آپ مولانا ان کا ایک اور سوال ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آج کے سیشن میں معلوم ہوا کہ آپ شاعر بھی رہے ہیں کیا اس دور کا اپنا کوئی شعر ارض کر سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہا کہ میں شاعر تھا شاعری کرتا تھا پروفیشن ہے لیکن جو شعر و شاعری اس زمانے میں ہر نوجوان شعر و شاعری کرتا تھا تو ویسے میں بھی کچھ کرتا تھا باقی میں مشاعرے میں شعر پڑھنا اس کا کام میں نے اگلا سوال لدھیانہ سے کیا ہے فہد خان نے اور انہوں نے لکھا ہے کہ to develop art of thinking one must discover one's weakness but to do this is the easy as most of the time we feel we are on the my can we rationally identify our weakness so that we can improve بھائی دیکھیے یہ معاملہ اپنے کو جنتی انسان بنانے کا ہے یہ سادہ معاملہ نہیں ہے تو جنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بہت ہی بڑی قیمت دے کر ملے گی تو یہ تو قیمت تو دینی پڑے گی قیمت تو دینی پڑے گی اللہ سلۃ اللہ غالیہ اللہ اللہ کہ جنت بہت قیمتی چیز ہے اور اس کی بھاری قیمت دے کر ہی جنت ملے گی تو یہ سب کرنا پڑے گا ہم یا تو پھر جنت کا خواب دیکھنا چھوڑنا پڑے گا یا تو جنت کا خواب نہ دیکھیجیے نہیں تو اپنی سیلف ہیمرنگ کیجیے یہ تو کرنا ہی پڑے گا مولانا اگلا سوال بھوپال سے آیا ہے فرحان صاحب کا اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا what role does silence play when one is angry many people think if you keep patience اور observe silence then the opposite party may feel that they have succeeded over you this may lead to further exploitation اس سے زیادہ جھوٹی بات اور کوئی بھی نہیں اسی جھوٹ میں مسلمان جی رہے دنیا کے مسلمان اسی میں جی رہے ہیں اور نتیجہ نہیں دیکھ رہے نتیجہ کیا نکل رہا تباہی میں اضافہ تباہی میں اضافہ یہ نہیں کچھ سوچ رہا یعنی مسلمان یہی تو کر رہے ہیں کہ چپ رہے تیار نہیں تو نتیجہ کیا ان ٹرمس آف ریزلٹ اس کو جائزہ لیں اس کا کیسی عجیب غریب بات ہے کہ چپ نہ رہنے کی پالیسی میں چل رہے ہیں مسلمان اور تباہ ہو رہے ہر جگہ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر اپنا ریوائز کرنے کا مادہ ختم ہو گیا ری اسسمنٹ کا مادہ ختم ہو گیا ہر جگہ یہی تو ہو رہا ہے فلسطین میں آپ دیکھیے کہ چپ ہو گئے وہ چپ نہیں ہے وہ لیکن کیا ہوتا ہے یہ پتھر مارتے وہ بم مارتا ہے یہ انڈیا میں آپ دیکھ لیے یہ فساد ہوتے اسی میں ہوتے کہ مسلمان چپ نہیں رہتے ایکشن لیتے تو چپ نہ رہنے کی قیمت مسلمان دو سو سال سے بھی ادا کر رہے اور ابھی تک ان کے اندر ری اسسمنٹ نہیں آئے ہر جگہ جتنے فسادات ہیں اور جتنے بھی دنیا میں جہاں جس کو کہتے کہ ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے ہر کہیں بھی مسلمان چپ نہیں ہے ہر جگہ اپنا چلا رہے ہیں تو کم سے کم اب تو سوچیں اب تو تجربہ کریں چپ رہنے کا یعنی چپ رہنے کا تجربہ ہی نہیں کیا مسلمانوں نے اور سوال کرتے ہیں ہمارے مشرق میں پہلی بار چپ رہنے کا تجربہ کیا گیا اللہ کے فضل سے بہت فائدے ہوئے ہمارے مشر کے بعد کوئی ہے ہی نہیں جسے کا تجربہ کیا ہو دو سو سال میں تو یہ سب سوال تو مجھے مولانا اگلا سوال پینسلوینیا یو ایس اے سے خواجہ کلیم الدین صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے are the words hobby and habit synonyms yes then the hobbies people develop in them are also bad. Mulana, what is your comment on this? میں تو ہابی نہ ہابی کا نہ ہیبٹ کا میں تو صرف ایک ہی بات جانتا ہوں سوچ سمجھ کر کام کرنا جو سوچ سمجھ کر مجھے شیر لگے اس کو کرنا نہیں تو نہیں کرنا بطور ہابی کریں یا بطور ہیبٹ کریں دونوں مجھے ویلو ویلو لیس ہوتے ہیں کوئی نہیں article is titled violence at Wagah you can read this article from the speaking tree portal اور from the C P S website you